اور ایک بیگ استفار کی تصویر میں حضرت نے فرمایا کہ رجسٹن سے ہم نے کا خیر ہوا ہے آپ سے آپ سب سے زیادہ سب سے زیادہ رہتا ہے اپنے بندوں پر یا اپنی مخلوقات پر اس کی تفصیل نے ایک گروپ نے اس کی تفصیل لکھی ہے انتہا ہموں نہیں سکھانا نہیں کیا مطلب کیا ہے آپ اتنا زیادہ رحم کرنے والے ہیں اتنا زیادہ رحم کرنے والے ہیں اتنا زیادہ نوازنے والے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ اے میرے بندو یہ ہمارے خزانے لاہد ہیں سامنے تو جتنا تم چاہو لوگ ہماری رحمت کو ہمارے کرم کو سر تم لوٹ لوٹو کوئی پابند نہیں جتنا چاہو لوگ تو ہم جتنی رحمت آپ کی لوٹ سکتے ہیں جتنی بھی زیادہ جتنا ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہو ہم لوٹ سکیں آپ کی رحمت یا آپ کے خدا اس سے بھی زیادہ آپ نواز دیا یعنی انسان سمجھتا ہے کہ مجھ میں اپنے آپ سے زیادہ کون اپنا اپنا سب سے زیادہ خیال کرنے والا اپنا سب سے زیادہ ہمدرد میں ہی ہوں کہ جتنا چاہوں لے لوں گا لیکن جتنا چاہے انسان لے لے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم کرنا ہے آپ اپنی جان پر جتنا رحم کر سکتے ہیں جتنا زیادہ اس سے بھی کہیں زیادہ رہنم کرنا تو طرح طرح سے بہانوں سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اپنے بندوں کو مثلاً ہم آپ ہیں آپ نے اپنے شہر سے بیٹھ تو اب جو شیخ کا فیض ہم کو پہنچا اور اس کی برکت سے ہم ذکر و اذکار کرنے لگے نمازوں میں بہتری آ گئی گناہوں سے بچنے لگے نگاہ کی حفاظت شروع کر دی اور زبان کی حفاظت شروع کر دی دل کی حفاظت شروع کر دی تو غرض یہ کہ دین میں ہمارے بہتری آنے لگی تو جو جو بہتری اور جو جو عبادات چاہے وہ فرائض ہوں چاہے واجبات ہوں چاہے سنت موقع ہو چاہے حقوق العباد ہوں بیوی بچوں کے حقوق ہوں وہ بہتر ادا کرنے لگے اور ذکر کار بھی کرنے لگے خیر خیرات بھی کرنے لگے تو اور گناہوں سے بھی بچنے لگے تو یہ سب اس کا اس کا صدقہ جو ہے صدقہ جالیاں ہمارے شہر کو پہنچے گا کہ کیونکہ ان کی وجہ سے ہم جو ہے کچھ کرنے لگے تو اب اب ہم آگے وہ بات بیان کرنے لگے تو اب اس بات کو سن کر جو لوگ جو لوگوں کے اندر دین کی بہتری آئے گی وہ وہ ہمارے لیے سستا جاریہ بنے اور جو ہمارے لیے سستا جاریہ بنے تو ہمارا سارے کا سارا سستا جاریہ ہمارے شہر جائے گا پھر ابھی اگلی نسل آ گئی تو انہوں نے دین سیکھا ان ان سے سیکھا جن کو ہم نے بتایا انہوں نے آگے شروع کر دیا کام سلسلہ اب اس طرح سے بڑھتے بڑھتے قیامت تک جتنا اعمال اعمال خیر انسان کرے گا وہ اس شہر کو جائے گا اور اس شہر کا جتنا سب کا خزاریہ ہے سارے متعلقین کا کو ملا کے وہ سب کا سب ان کے شہر کو بھی جائے گا اور صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے شہر کی جو شہر ہیں ان سے جتنی شادیں نکلی جتنے غلبہ نکلے جتنے کام ان لوگوں نے کیے ان کے مریدین پھر ان کے مریدین پھر ان کے مریدین قیامت تک ایک یہ وہ بھی ان کے شہد ہو جائے پھر وہ یہ سارا کچھ جمع ہو کے ان کے شہد ان کے دادا شہر ہو جائے گا اتنا بڑا ذخیرہ دین کتنی بہترین چیز ہے دین کیا کیا کیا انعامات دلائے گا جس ہاں؟ زدین اکثر حسنا زیادہ اللہ تعالیٰ احساس پاک ہیں کہ جو لوگ اچھے اعمال کرنے لگے مفہوم ہے تو احسن للذین احسن پوچھنا وہ اور زیادہ اتنا زیادہ ہم ان کو دیں گے اور زیادہ دیں گے جو کچھ جنت کی نعمتیں جنت کے حالات بیان ہوئے ہیں کیونکہ جنت بھی اتنی عظیم و شان ہے کہ ہر بات کو احاطے میں نہیں لائی جا اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے پر قادر ہے لیکن بندہ اس کو لینے پہ قادر نہیں ہے بندے کی عقل اور اس کی کیفیات اور اس کی قوت سب محدود ہیں کہاں تک لے سکتے ہیں تو اس لیے چند احوال تو قرآن پاک میں مل جاتے ہیں جنت کے حالات پھر اس کے علاوہ کچھ تفصیل حدیث بات میں مل جاتی ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر زندگی نے ہم کچھ نہ بہت کچھ دیں گے بہت زیادہ دیں گے اب اس زیادہ کے اندر کیا کچھ آ گیا جس کو آدھے میں نہیں لایا جاتا تو یہ ہے پھر یہ ان شعیوں پہ تمام ستاہ جاریہ یہ تاوئین کو پہنچ جائے تبا تابعین کو پہنچے گا کیونکہ ان کی محنت سے یہ سلسلہ چلا پھر ان سے اوپر چلے جائیے ان سارے تابعین اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کا ستائے جاریہ ذخیرہ سب کچھ جو ہے وہ تابعین تک پہنچا پھر تابعین سے جو ہے صحابہ کو پہنچا صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب نظام اللہ تعالیٰ کا دیکھنے کس قدر اللہ تعالیٰ نے نوازنے کے انتظامات بندہ چلتے تو دیکھے بندہ چلتا ہی نہیں ہے ہی نہیں کہتے ہیں کہ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں اور کون ایسے کرتا ہے کہاں آج ہمارے دوست بتا رہے تھے ہمارے عام سر وہ کہنے لگے کہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں جنت کی نعمتوں کا تو ان کو کیا ان کے بارے میں کیا حکم ہے میں نے کہا یہ کس قسم کی بات ہے وہ کہنے لگے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں موز بلّہ نو اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی لوگوں کو جو ہے اس میں لگا دیا لالچ میں ایسی کسی کی بات ہم نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ ان کا ایمان رہا کہ نہیں مگر ہم نے کہا کہ آپ ایک کام ضرور کریں کہ ایسے لوگوں سے بالکل تعلق نہ ورنہ آپ کے ایمان پر بھی ڈاکہ پڑ جائے صاف صاف کہا اتنا تو آپ ضرور کریں کہ آپ ہر کس ان سے تعلق نہ رکھیں جو قرآن و حدیث کا مذاق اڑائیں یا اسلامی شاعر کا مذاق اڑائیں جیسے کسی کی گاڑی کا مذاق اڑا دیا یا کسی کے چشمے کھلے ہیں اس کا مذاق اڑا دیا یا عورت کے برقعے پہ مذاق اڑا دیا برقعے کا مذاق اڑا دیا پردے کا مذاق اڑا دیا یا اس کی حقارت کر دی کہ یہ کیا ہے یہ سب اس میں شدید خطرہ ہے اس کا ایمان جاتا رہا اب یہ تو مفتیان کا الفاظ کو دیکھ کر بتاتے ہیں ہمارا کام نہیں باری کی ہے بعض دفعہ انسان کہہ جاتا ہے لیکن اس کا وہ نیت اور وہ مقصد نہیں لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی نیت سے مذاق اڑاتا ہے وہ ایمان اس کا جاتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس پر نکاح بھی جاتا رہا اور جب تک تجدید نہ کرے گا نکاح کی اگر وہ قربت کرے گا بیوی سے تو وہ سب اس میں شمار ہوگا یہ بڑے خطرناک مسائل ہیں جیسے ایک مسئلہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ساز اور داماد ان کو چاہیے کہ خصوصاً اس زمانے میں ہر زمانے میں احتیاط کی گئی ہے ساز اور داماد ایک دوسرے سے مسافر نہ کریں اور جیسے سب کے ہاتھ پھیر دیتے ہیں یا یاد کر لیتے ہیں نہ کریں اگرچہ محرم ہے اور مسافہ جائز ہے لیکن احتیاط اس میں ہے کیونکہ اگر ذرا ذرا جو بھی اس میں دل کے اندر کوئی ایسے خیالات آ گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے بھی یہ حرام ہو جاتی ہے ہاں، یہ مسئلہ بتانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے مسئلہ یہ معلوم ہونا چاہیے کتنی خطرناک بات ہے دیکھیے اسی طرح سے جو ہے اس کو بہو کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مسافر نہ کرے اور کوئی خدمت نہ لے اور احتیاط کرے اگر وہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ترسین میں سے کسی نے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر جیان دیجیے گا آپ اس پہ نہیں آیا کھلا ہو گیا میرے مرشد میں گوگل متلا لی کے اشاع غیر پانی بہا دیتا ہے عمان اشا کرے غیر پانی بہا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا عشق محبت غیر پانی بہا دیتا ہے اپنا جو مار دیتا ہے نفس اپنا جو مار دیتا ہے روح کو سد قرار دیتا ہے نفس اپنا جو ہار دیتا ہے نفس اپنا جو مار دیتا ہے نفس اپنا جو مار دیتا ہے روح کو سد قرار دیتا ساتھ مل کر ان کی صحبت میں بیٹھ کر کیسے کیسے گناہ گار لوگ شرابی ہو ڈاکو اور کیسے کیسے گناہ کرنے والے جنا کار بدکار کار لوگ توبہ طائب ہو کر اللہ والے بن گئے ایک ہاں، حضرت کا شعر یاد آیا خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر خوب رویوں سے حسینوں سے یعنی گناہوں کی زندگی تھی خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر اب ملا کرتے ہیں اہل الباس پہلے یعنی غفلت کی زندگی تھی گناہوں کی زندگی تھی اللہ سے دوری خوب گرویوں سے ملا کر ملا کرتے تھے بھی اب ملا کرتے ہیں اہل سے مت کرے تحقیق کوئی میر کی رابطہ رکھتے ہیں اللہ اللہ والوں سے کی صحبت سے یہ فیض ہوتا ہے گناہوں سے طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایک چیز ہوتی ہے چھوڑنا چھوڑنا پڑے کوئی چیز اور ایک خود ہی چھوٹ جائے جب انسان کو یہ عقل آ جاتی ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس چیز ہمارے نقصان دے جب تک گناہ کی ہلاکت اور اس کے نقصان نہیں سمجھ میں آتا اس وقت تک آدمی گناہ کرتا رہتا ہے لیکن جب جب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں واقعی یہ تو نقصان کی چیز ہے پھر کون ہے جو وہ کرتا ہے پھر تو چھوڑ دیتا ہے اور چھٹ جاتا ہے اس سے اس کی توان نفرت پیدا ہو جاتی ہے جیسے حضرت نے سنایا کہ بھائی ایک شخص تھا وہ رشوت کا مال لے کے رشوت کا پیسہ لے کے جا رہا پچاس ہزار روپیہ اس نے رشوت لیا بڑا خوش خوش جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ کہ آج ہم پچاس ہزار سے کچھ کپڑے پینے کے لیے لیں گے کچھ کھانا پینا لیں گے کچھ اپنے کپڑے لیں گے پرا فرا چیز بہت عرصے سے دل تھا وہ سب آج ہم اپنی وہ پوری کریں گے حسرتیں تو اچانک جو ہے راستے میں اس کا کوئی بہت ہی اچھا دوست مل جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ارے بھائی کہاں جا سکتے ہیں میں تو آج میرا یہ جی یہ جی پروگرام ہے آج مال ملا ہے مجھے تو وہ کہتا ہے تمہیں خبر بھی ہے کہ پولیس موبائل تمہارے پیچھے لگی ہے اور آج جو نوٹ تم کو ملے ہیں اس پہ دینے والے نے نشان لگا کے دیا ہے اور ابھی پولیس موبائل آ رہی ہے تمہارے پیچھے اور وہ تم کو پکڑ لے گی اور نوٹ تمہارے پاس سے برامد ہو جائیں گے اور اس پہ نشان بھی لگا ہوا ہے پکڑے جاؤ اب تو یہ بڑا گھبرا ہے اب اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی مین ہول کھلا ہوا ہو تو ایک مین ہول کھلا ہوا تھا ڈھکن چوری ہوا ہوا تھا تو ڈھکن چور کو بھی اس نے دعا دی اللہ اس کو جزائز کر دے ورنہ نوٹ میں کہاں پھینکتا جلدی سے اس نوٹ کو پھینک دیا گٹر کے اندر اور بالکل اطمینان سے ہو گیا ہاتھ چڑھ کے تو حضرت اس موقع پر سوال فرماتے تھے کہ بتاؤ کہ وہ اس کو نوٹ چھوڑنے پڑے یا چھوٹ گئے اس سے خود چھوڑ دیا نا اس نے خوشی خوشی چھوڑ دیا اور اور نوٹ کو پھینک کر اس کو خوشی ہوئی کہ اس کو ہم کم ہوا اس کو خوشی ہوئی کہ میں اتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا دوست کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ بھائی تمہیں اللہ جزائے شہر تم نے ہم کو اتنی بڑی مصیبت سے بچا ہے تو یہ شہر ہے یہ شہر آ کر بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے اور دنیا کی بھی مصیبت اور آخر کی بھی مصیبت تو جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ذکر اللہ کے انوار سے اور نیک صحبتوں سے یاد رکھیے کہ ذکر اللہ کی پابندی کرنا بے حد ضروری ہے بے حد شہر کا بتایا ہوا ذکر کرنا دل لگے یا نہ لگے میں کل بھی یہ شعر پڑھا نور حق از ذکر حق در جان حضرت والا کا ہمارے شعر ہے فارسی شعر نور حق از ذکر حق یعنی اللہ کے ذکر سے اللہ کا نور دل میں داخل ہوتا ہے اور دل سے جان میں داخل ہوتا ہے از تا دل زبان سے اللہ اللہ رہا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ یہ زبان سے جو اللہ اللہ کرتا ہے یہ ذکر دل میں اتر جاتا ہے اور پھر دل جان رسم دل سے جان کے اندر حل ہو جاتا ہے گویا جان میں وہ ذکر گھل جاتا ہے دل دل میں اللہ والوں کی محبت دل میں دل سے بھی بڑھ کر جان میں بتاؤ جان ہاں۔ تو یہ ہوتا ہے ازدک رحب نور رحب ازدک حق درجہ رسم ار ہاں، زبان کا دل پہلے زبان سے دل میں آتا ہے پھر دل سے جہان بس جاتا ہے کہ اللہ وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ وہ مچوڑنا لگو نور ہے ہم ہی نہیں پھر وہ اس نور کو لیے گئے حکومت کرتا ہے وہ امریکہ جائے برطانیہ جائے دنیا کے کسی کونے میں جائے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا پسانا چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا ہم کے محفل دیکھ لیتے ہیں ذکر اللہ بے حد ضروری ہے ذکر اللہ کے انوارات کو قلب میں حاصل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی گناہ ہو جائے گناہ تو دور کی بات ہے اللہ سے ذرہ برابر غفلت ہو جاتی ہے تو اللہ والے کانپنے لگتے ہیں ان کے جو تقوا کا ترازو ہوتا ہے اس قدر نازک اور لطیف ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اللہ سے غفلت برداشت نہیں کرتا جیسے سنار سونا تولتا ہے تو پنکھا بھی بند کر دیتا ہے جو اس کا بیلنس ہوتا ہے الیکٹرانک وہ اس اس پہ ہوا اگر ذرا سی پریشر مار دے تو کتنے گرام بڑھ جائیں گے اس کے اوپر تو اس لیے ایسی جگہ رکھتا ہے اس کو جہاں پنکھا بھی نہیں چلتا اب تو اے سی کا زمانہ ہے پنکھے ختم ہو گئے تو اس طرح اتنی نزاکت سے اس کو تولتا ہے تو اہل اللہ کا دل بھی اتنا نازک اور لطیف ہوتا ہے کہ اللہ سے ذرہ برابر اگر بخلا ہو جائے تو ان کے دل کا دراز و نہیں ہوتا ہے کام نہیں کرتا ہے تو یہ ذکر کے انوارات اور ان کے سماعت ہیں کہ گناہ کی فوراً کھٹک پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نیا الس مماحا کا صدر کا گناہ وہ ہے جس جو جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے گی گناہ پر سمجھ لو کہ گناہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک مفت کا مفتی دے دیا مفت کا مفتی دے دیا ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھ لو کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ گناہ تو نہیں اللہ کی ناراضگی کی تم دل سے جواب آئے گا کون سے دل سے جواب آئے گا اس دل سے جواب آئے گا جس میں ذکر اللہ کے اخبارات ہوں گے گناہوں سے بچنے کی نیت اور ارادہ ہوگا اگر پورا نہیں بچ پا رہا لیکن ذکر اللہ پابندی سے کرتا ہے اس کے اخبارات دل میں ہیں شہر کی صحبت کا فیض ہے وہ اس کے قلب کو فوراً کھٹک پیدا ہو جائے جتنی باریک جتنا زیادہ ذکر کے انوارات ہوں گے اتنی ہی باریک بات کو پکڑ لے گا دیکھے گا نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اس میں جو ہے ہمیں شک ہے اس میں خطرہ ہے ہمارے تقوا اس سے وہ باز آ جائے گا ہمت پیدا ہو جائے گی بات ہو رہی تھی نا شیخ کے سین سے بڑے بڑے گناہ گاہ لوگ جو ہے تائب ہو کر اللہ والے ہو جاتے ہیں اور اس میں حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاعر ان کا واقعہ حضرت نے سنایا کہ اتنی شراب پیتے تھے اتنی شراب پیتے تھے کہ مشاعرے میں لوگوں مشاعرہ اشعار ان کے زبردست ہوتے تھے جب جس مشاعرے میں ہوتے تھے تو باقی سارے شعرا پی کے پڑ جاتے تھے اور آخر میں ان کو بلایا جاتا تھا تاکہ چھوٹے لوگ بھی اپنا کلام پیش کر سکے کیونکہ بڑا آدمی جب اپنا کلام پیش کر دے تو چھوٹا تو پھر خود شرمندہ ہو جاتا ہے وہ کہاں کہے گا کہ بھائی ہمارا بھی سن آپ میں ان کو بلایا جاتا تو اس طرح آتے تھے اس کندھے سے سہارا شراب کے نشے میں دکھ ایسے پہلے پھر اس کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہو گئی خواجہ مشہور ہے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ اب ایک شعر انہوں نے کہا کہ پینے کو تو بے حساب پی لی کہتے نا سن لے دوست جب ایام بھری آتے ہیں گھاس ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جب اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی کو تو اس کے دل میں کھٹک پیدا کر دیتے ہیں چبن پیدا کر دیتے ہیں کچھ مصیبت ڈال دیتے ہیں کبھی اس کو اللہ یاد آتا ہے تو کہتے ہیں کہ پینے کو تو بے حساب پی اب ہے روزے حساب کا مرنا تو ہے چاہے کتنی شراب پی لو چاہے کتنا مال و دولت اکٹھا کر لو کتنے بڑے بڑے محلات بنا لو لیکن جانا تو قبر میں اللہ کے پاس کچھ جانا ہے تو اب روزے حساب کا دھڑکا پیدا ہو ہوگا اسے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ بھی ڈپٹی کلیکٹر ہیں اور انگریز کا زمانہ ہے اور آپ کے سارے ہم اصل سوٹڈ بوٹڈ ہیں ٹائیاں پہنے ہوئے ہیں اور انگریز کو سلام کرتے ہیں لیکن آپ میں کیا خاص بات ہے آپ کی وہی وہی معیار کے آدمی ہیں وہی پڑھے لکھے ہیں وہی پوسٹ ہے آپ کی لیکن آپ تو گول ٹوپی لگائے ہوئے ہیں آپ اتنی بڑی گاڑی رکھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ کرتا لمبا پہنتے ہیں اپنے بول کے رکھ دی سے آپ کو حاصل ہو گیا تھی تو انہوں نے کہا بھائی میں ایک جگہ جاتا ہوں تھانہ بھون وہاں تک کی ان کی خدمت میں جاتا ہوں وہیں سے مجھے یہ سب کچھ حاصل ہوا اچھا کہا ہم بھی جا سکتے ہیں وہاں سے کہاں جا سکتے ہیں تو کہا کہ بھائی مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو شراب بہت پیتے ہیں اور شراب تو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو فائر صاحب نے کہا کہ اچھا پوچھ کے بتاؤں گا حضرت اللہ علیہ سے جا کے کہ حضرت جگر صاحب آنا چاہتے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ شراب ان سے نہیں چھوٹے تو ان کو کیا جواب دیا جائے حضرت خانوی نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ خانقاہ تو قومی ادارہ ہے قوم کی امانت ہے اس میں تو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ تو یہاں سے تو دین پھیلا رہے ہیں یہاں شراب کیسے پی سکتے ہیں کہا ہاں اشرف علی کا گھر حاضر اشرف علی جی کا گھر حاضر ہے اشرف علی جی کے گھر میں آ کر وہ پی سکتے ہیں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو اپنے گھر میں مہمان بنا سکتے ہیں تو اشرف علی جی کیا چیز ہے اشرف علی کے گھر ایک گناہ گار مسلمان آ سکتا ہے یہاں آ کے وہ پی سکتے ہیں تو جب یہ جواب جیتا ہے دیگر ساتھ ضرور ہونے لگے اور فرمانے لگے کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ اللہ والے گناہ گاروں سے ایسی محبت کرتے ہیں بس چوٹ پڑنے کی انتظام ہونا تھا اس کا انتظام ہوتا ہے عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے وہ کام تو وہ بناتے ہیں نا تو بس وہ چوٹ پڑ گئی ہے اور تھانہ بھون حاضر ہو گئی اور حاضر ہو گئی خانوی سے چار دعائیں حضرت چار دعا آپ سے کرانی ہے چار دعائیں کر دیجیے تو کہا کیا کہا ایک دعا یہ کر دیجیے کہ شراب چھوڑ اور دوسری دعا یہ فرما دیجیے داڑھی رکھ ٹھیک ہے تیسری دعا یہ فرما دیجیے کہ حج کرا اللہ اللہ کی اور چوتھی دعا یہ فرما دیجیے کہ خاتمہ ایمان کا تو بس دیکھیے جب انسان کی نیت سچی ہوتی ہے اور اللہ کا خوف اور خشیت غالب آتا ہے نیت اور ارادہ صاف ہوتا ہے اور ہمت جوان ہوتی ہے تو پھر اللہ والے بھی اسی گرد سے دعا کرتے ہیں بس ہاں، اتنے بڑے مجدد کے ہاتھ اٹھ گئے فوراً اور چاروں دعائیں تھیں اور چاروں تین چاروں میں سے تین کا تو ضرور ہو گیا دنیا میں کیونکہ چوتھی دعا جو ہے آپ ایمان کرو تو اللہ کے تحرا چلے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ظالم نہیں جو آدمی شراب سے توبہ کر لے گاہوں سے توبہ کر لے پھر وہ اس کو داڑھی کی بھی توفیق ہو جائے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل میں آنے کی کوشش ہو جائے اور پھر حج بھی کرائے تو چوتھی دعا میں پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالم نہیں ہے کہ وہ قبول نہ تو تینوں دعائیں قبول ہوئیں پھر اللہ نے توفیق دے دی شراب بھی چھوڑ دی اب ڈاکٹر جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے کیونکہ قومی امانت سمجھے جاتے تھے جگر مراد آبادی آل انڈیا شاید تھے عالم میں مشہور تھے دنیا میں تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے کہا کہ اچھا اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا حضرت والا نے اس طرح مزیداری سے سنایا کہ پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا ڈاکٹر نے کہا کہ شاید دس سال اور جی جائیں تو کیا جواب دیا تھا ہاں، ہاں۔ فرمایا کہ جگر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں اس کو موت آ جائے اس موت کو قبول کرتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کے غضب کے سائے میں دس سال جیے اس سے بہتر سمجھتا ہے کہ جگر اللہ کی رحمت میں ابھی مر جائے یہ ہے عاشقوں کی بات پھر شراب چھوڑی ہو اور ایسی چوری کے قریب بھی نہ گئے اس کے اور کئی برس زندہ رہے صحت کے ساتھ زندہ رہے تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کام بناتے ہیں تو یہ شہر کامل کے فیض کو دیکھو رند کو بھی سوار رند من گناکار کا مل کے فیض کو دیکھو شیخ کا مل کے فیض کو دیکھو شیخ کا مل کے فیض کو دیکھو رند کو بھی سوار دیتا ہے رند کو بھی سوار دیتا ہے اب یہ چیز مدرسوں سے کتابوں میں نہیں ملتی کتابوں سے علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن عمل کی ہمت اور توفیق بغیر شیخ کامل کے بغیر اور اللہ کی صحبت کے نہیں تجھ پر ہو بارش رحمت عشق تجھ پر ہو بارش رحمت عشق تجھ پر ہو بارش رحمت غیر پانی بہار دیتا ہے غیر پانی بہار دیتا ہے دل کو خزاں آئی نہیں سکتی جس میں اللہ تعالیٰ کے خود کی بہار اللہ کے خود کا گلستان کھلا ہو وہ گلستان غیر پانی ہوتا ہے اس کی بہار غیر پانی ہوتی ہے ہاں، اس کو کبھی خدا نہیں آتا عشق تجھ پر ہو بارش رحمت عشق تجھ پر ہو بارش رحمت غیر بہار دیتا ہے غیر خان بہار دیتا ہے نفس دشمن کی بات مت مانو نفس دشمن کی بات مت مانو نفس دشمن کی بات مت مانو بل کے بدلے دیتا ہے گل کے بدلے دیتا ہے نفس دشمن کی بات مت مانو پہلے گناہ کی لذت دکھاتا ہے کیا بڑا مزہ آئے گا کہاں سن لے تصویریں دیکھ لے نام کو دیکھ لے یہ گناہ کر لے گنا گناہ کر لے اور پہلے یہ دکھاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد گناہ کے بعد اس کے دل کی بے چینی کا عجیب عالم ہوتا ہے پھر اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ وہ لذت اس کے بارے اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے پھر اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے تلخ ہو جاتی ہے منخاب اور جان دیکھ فرن لگو معیشت رفگا کی تصویر ہو جاتا ہے اس اس کی تلخ تلخی حیات ہوتی ہے اس کی حیات بالکل تلخ ہو جاتی ہے طرح درجہ ہے گناہ میں خوب ہے حیات اس والا کی شیر کس کس درجہ گناہ کے اندر ترسیع حیات ہے زندگی بالکل بے چین اور بے مزہ بے قید اور برباد ہو جاتی ہے نفس دشمن کی بات مت مانو نفس دشمن کی بات مت مانو گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے عشق مجبور بے روبا ہو کر عشق مجبور بے زباں ہو کر عشق مجبور بے زباں ہو کر دیدائے عشق بار دیتا ہے دیدائے عشق بار دیتا ہے عشق مجبور بے زباں ہو کر دیدائے عشق بار دیتا ہے جی ری خاش بار دیدار کیا ملے گا گنا سے اختر کیا ملے گا گنا سے اختر کیا ملے گا گناہ سے اختر لانتیں بے شمار دیتا ہے لانت بے شمار دیتا ہے کیا ملے گا گناہ سے اختر کیا ملے گا گناہ ہیں یکم دل حج سے لے کر نو دل حج تک کا تو روزہ رکھنا اس ہر روزے کا ثواب ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب جو جوان ہو قوت ہو اس پہ اگر نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر روزہ رکھ لیتا ہے روز نہ رکھ سکے تو ایک دن چھوڑ کے رکھ لے دس دن میں نو دن میں نو دن ہیں تو نو میں سے پانچ رکھ لے چار رکھ لے تین رکھ لے ایک ہی رکھ لے تو کو ایک سال کے روزے کا سوال اور عرفے والا دن کا جو ہوتا نو سے چھٹ کا اس روزے کو یہ سارے دنوں کا سردار ہے اور دن روزہ رکھنا جو ہے وہ ایک سال پچھلے اور ایک سال قبل سب کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے بہت زبردست فضیلت ہے اور یہ جو راتیں ہیں دس دس کی دس رات جب دل حج سے لے کر دس دل حجا کی رات تک جو عرصے والی رات کہلاتی ہے یہ سب کی سب راتیں کہ ان میں سے ہر رات عبادت کا ثواب یقینی طور پر شب قدر کے برابر جو رمضان مبارک کا آخری اشرا ہے اس میں تو ایک کوئی ایک تاپ رات کے اندر شب قدر ہوتی ہے وہ معلوم بھی نہیں ہے تو ہم راتوں میں جاگتے ہیں اور ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی شب قدر ہے کون سی نصیب ہوئی نہیں ہوئی بہرحال نصیب کو تعالیٰ کر دیتے ہیں اس لیے کہ حدیث پاک میں کہ جو شخص عشا کی نماز جماعت سے پڑھے اور اللہ لائف کے اندر ملوث نہ ہو سو جائے بھلے عبادت کرے یا سو جائے اور فجر کی نماز پھر جماعت سے پڑھ لے تو ساری رات اس کو عبادت کا سوال اس کا لکھا جاتا ہے بغیر عبادت کی عبادت کا سوال یہی دلیل ہے کہ تقوا کتنی بڑی عبادت ہے لیکن کیا کچھ نہیں یہی میرے حضرت فرماتے تھے تقوا کام ہے کام نہ کرنے نام ہے کام نہ کرنے کام نہ کرنا آسان ہے کہ کام کرنا آسان ہے <laughs> تو کام نہ کرنا آسان ہے اور کام نہیں کرنے پہ وہ مالک دے رہا ہے کیا کہ بس گناہ مت کرو تو ساری رات سویا رہا سوتے میں تو اگر کوئی <laughs> گناہ کا کام دیکھ بھی لے پاپ میں تو گناہ نہیں ہوتا تو تو بھی اس کا وہ سب قسم عبادت میں لکھتا ہے کام کچھ نہیں کیا عبادت لکھی گئی کیوں کہ تفوا کتنی بڑی سے عبادت ہے گناہ نہیں کیا اس شخص نے ناک بھی محفوظ رہی زبان بھی محفوظ رہی دل بھی محفوظ رہا ہاتھ پاؤں بھی محفوظ ہیں تو یہ سب تخوا سے گزرا اس کا وقت اور دیکھو کیسے کریں تعدے مختصر پہ میرا کہیں اجر کیا بے شمار دیتا ہے تو بہرحال ہاں، یہ رات یہ تو رمضان مبارک کی جو آشا ہے آپ کی عشرہ اس میں تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے لیکن یہ ہر رات شب قدر کا سوال رکھتی ہے ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے ہر رات افضل ہے یعنی تھوڑی سی انسان تلاوت کر لے تھوڑا سا نوافل پڑھ لیں کچھ استغفار سے فارمل کچھ شیپ کا اہتمام کر لیں سو جائے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ تھوڑی سی بات کر بس کام بن جائے گا ان شاء اللہ اور ہر رات جو ہے شب قدر کی برابر ثواب ہے جاگنا عبادت کرنا اور ساری رات جاگنا ضروری نہیں تھوڑی سی عبادت کر لیا پھر سو جائیں ہو سکے قوت ہو اور خواتین بہت شوقین ہوتی ہیں روزہ رکھنے کی لیکن یہ نفلی روزے جو ہیں یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھنی چاہیے شرعی مسئلہ ہے اگر شوہر سے اجازت دے دے سبحان اللہ اور اگر قرائن سے بھی پتہ ہو کہ شوہر کی مرضی نہیں ہے تو پھر نبیوں سے کو چھوڑ دے نیت رکھے تو اللہ تعالیٰ نیت پہ بھی دے دیتے ہیں یہ ہے اس میں اور عید کی جو رات ہوتی ہے یوم النحت کی رات وہ بھی بڑی بہت افضل رات ہے اس میں عبادت کا خیال رکھے کی یہ بھی بہت زبردست بات ہے یہ بڑے بڑی ہیں تو ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسری بات یہی کہتی کہنی تھی کہ بھائی ذکر جو ہے وہ پابندی سے اپنے شہر سے بتایا وہ ذکر اس پابندی سے کرے اسی سے جو ہے یہ معاونت ہوگی تقوا جو کہ مقصود ہے تقوا مقصود ہے ذکر معاون ہے ذریعہ ہے ذکر کو ذریعہ بنا کر مقصود کو پا لینا چاہیے اور پھر کوئی زندگی نہیں ملے مقصود کو پانے کا اور ذکر میرے حضرت فرماتے تھے ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے مذکور یعنی اللہ تعالیٰ جس کا ذکر کیا گیا ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے پابندی سے لگے ہوئے یہی ہے وہ رحب تھا ذکر رحب کا جا رسر اب زباں کا دل سے دل کا جا اکثر ذکر کو خوب پابندی سے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا ایک بات ہاں، یہ بار بار بتا دینا چاہیے تاکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پہنچتی ہے بات کہ اگلا جو جمعہ اور ہفتہ اور اتوار کے دن والی مجلس موقوف رہے کل تو ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ اب جو قربانی کے دن آ گئے اس میں قربانی مشغول رہتا ہے آدمی اور مشغول رہنا بھی چاہیے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی والے دن عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ قربانی اس ہو کوئی ہے تو بس قربانی میں مشغول رہنا چاہیے پھر اس کو اس کی تقسیم ہے اور اس کا طریقہ جو کرتی ہے اس میں مشغولیت رہتی ہے اس لیے جمعہ ہفتہ اور اتوار بار تینوں دن جو ہے قوم کو ہے ان شاء اللہ آئیں گا السلام علیکم و رحمۃ